الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سامعین السلام علیکم یہ شومی قسمت سمجھو ایک عالم حق کے بیان سے تیسرا جمعہ ہے یا دوسرا غالباً معروم ہو رہے ہو چشتی صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے حکیم نے روک دیا کہ چار دن تقریر نہ کرو تم تو کل اچانک انہوں نے مجھے بتایا تو بندہ نا چیز اس قابل بھی نہیں کہ تبلیغ کا فریضہ جو امبیال السلام کو اللہ نے سونپا یہ کوئی آسان نہیں ہے شاید ایسی بات نکل جائے کہ جو بندہ ہدایت سے ہٹ جائے یا بے خوف ہو جائے تو پھر اس کی گرفت سخت ہے تبلیغ کا مطلب یہی ہے کہ بند اللہ کے بندوں کو اللہ کا خوف ہو جائے اور اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے خوف جو ہے ایمان ہے ایمان کا دوسرا نام خوف ہی سمجھ لو اللہ تعالی نے فرمایا محبوب مومن تو وہ ہیں جب میرا نام آئے واج لت ان کے دل کانپ جائیں میرے خوف سے کانپ جائیں یہ اللہ نے ایمان کی نشانی بتائی تو میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ آپ کو اور ہم کو یہی کیفیت نصیب کر دے ایمان آ جائے گا تو خوف آ جائے گا خوف آ جائے گا تو ایمان آ جائے گا جس طرح آپ تھانے دار کو تھانے دار مانگتے مانتے ہیں وہ آپ کو پیشی دے دے تو جو دل سے اس کو مانتے ہیں نا وہ بے چین ہو جائیں گے جب تک اس کی پیشی کا کوئی تسلح نہیں کریں گے قرار نہیں رہے گا اس طرح اللہ نے اپنے مومنین کی بھی یہی نشانی بتائی ہے کہ یق ربہم و یقافون خقاف ہوں حساب میرے مومن ہر وقت مجھ سے ڈر رہے ہیں اور ان کو حساب کا خوف لگا ہوئے جا کیا ہوتا ہے ہم سے نعت شریف کے لیے میں نے روکا ہے شاید کوئی شخص اس کو برا محسوس کریں بھی نعت شریف کے لیے روک دیا تو پہلے بھی بتایا کہ سب سے بڑی نعت جو ہے وہ درود شریف ہے ہر شخص پڑھ سکتا ہے جس کی آواز اچھی ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے جس کی آواز اچھی نہیں وہ بھی پڑھ سکتا ہے یہ بڑی نعت ہے ویس کرنی کو ایک بزرگ ملنے گئے تو انہوں نے کہا نصیحت کرو آپ نے فرمایا قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رہنا کسی حال میں آفال میں اعمال میں معاملات میں قرآن مجید کو مد نظر رکھنا اسے تھامے رہنا اسے نہیں چھوڑنا اور بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا بزرگوں کی صحبت اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا درود شریف زبیدہ خانم کو اس کی نوکرانی نے بہشت میں دیکھا خواب میں وجہ معلوم کی کہ بہشت آپ کو کس نیکی کے سبب ملا نہر بنوائی اس نے کہا نہر تو میری ریا کا ریا ہو گئی ہر عبادت میری ختم ہو گئی میں مایوس ہو گئی کوئی عبادت میری قبول نہیں رہی اب میں مایوس ہو گئی گناہ ہی عبادت مقبول نہیں تو ایک دن ایک نیکی ایسی آئی جو میرے سارے گناہوں کو بھی لے گئی اور میرے سارے عبادات بھی قبول کرا گئی وہ کون سی نیکی ایسی تھی اس نے کہا ایک دن میں نے لوٹا لیا اور میں پیشاب کرنے کی نیت سے جا رہی تھی تو مؤذن نے کیا اللہ اکبر میں ٹھہر گئی یا رب العالمین تیرا نام اور گندی جگہ پر سنوں کان میں آئے ٹھہری رہی اذان ختم ہوئی بعد میں میں گئی تو اللہ نے اس ادب کے وجہ سے مجھے بہشت بھی دے دیا میری نیکیاں بھی قبول ہو گئی اور میرے گناہ بھی معاف ہو گئے ادب ایک چیز ہے کہ بے ادب از خدا جو ایم توفیق ادب کہ بے ادب محروم ماند از لطف رب خدا سے ادب کی توفیق مانگ لے اور بے ادب جو ہے وہ کبھی بہشت میں نہیں جائے گا اور ادب پھر اللہ تعالی کا سب سے زیادہ حقدار کسی کے جس اور کا ہم ادب کریں گے وہ بھی اللہ کی نسبت سے کریں گے جس کا بھی ادب کریں گے اللہ کی نسبت سے کریں گے تو اللہ کے ادب کی تو کوئی انتہا نہیں ہے تبارک قسم رب کا ذل جلال والاکرام محبوب فرما دے تیرے رب کا نام تو بڑی عزت والا ہے بڑے اکرام والا ہے اس لیے اب یہ سپیکر میں نعت شریف پڑھنا قرآن مجید پڑھنا نمبی نعتیں کر لینا سلا سلام کر دینا اس کا خیال بھی رکھا جائے کہ کوئی بات میں بھی بیٹھا ہوگا کوئی گندا گندہ یہ سپیکر کوئی ضروری چیز نہیں ہے کہ اس طرح نعت نہیں پڑھی جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کی جاتی تو ادب جو ہے ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے روکا ہے شاید آپ یہ کہیں گے کہ یہ نعت شریف کو پسند ہی نہیں کرتا میں تو سراپا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو پسند کرتا ہوں میں تو اس لائق ہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے جو ہم اس کو ترقی کا ماحول کہا جاتا ہے بے دین لوگ اس کو ترقی کا ماحول کہتے ہیں تو ایک حدیث پاک آپ کو سنا دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا بہترین کھانا کھائیں گے لوگ بہترین سے بہترین لباس پہنیں گے اور سواریاں ان کی بہت بہترین ہوں گی تو فرمایا ان لوگوں سے اگر تم ملو تو سلام نہیں کرنا یہ حدیث بات ہے امام غزالی صاحب نے نقل کی سلام نہیں کرنا ان سے ایسے بد نصیب ہوں ہم تو کہتے ہیں ہم تو نصیب والے ہیں ہمیں تو کاریں مل گئی ہیں بسیں مل گئیں جہاز مل گئے ہم تو اڑ رہے ہیں دوسرا فرمایا اگر یہ بیمار ہو جائیں تو عادت کے لیے ان کو نہیں جانا تیسرا حکم آپ نے فرمایا اگر یہ مر جائیں تو جنازہ بھی ان کا نہیں پڑھنا مسلمانوں کیسے تنزلی کے ماحول میں ہم آئے ہوئے ہیں ہمارا دین ہی ترقی ہے پہلے بھی میں نے سمجھایا تھا کہ مومن مسلمان جو ہے وہ فطرت کو استعمال کرتا ہے معاشرے میں جو رہ رہا ہے لیکن اللہ نے کافر کی نشانی بتائی وارا ڈو بے لیات دنیا واتمان نو بے ہا کافر جو ہے وہ اگر دین نہ ہو تو معاشرے کی عیاشو میں وہ اطمینان کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے مومن جو ہے وہ معاشرے میں رہتا ہے فطرت کو استعمال کرتا ہے لیکن وہ راضی نہیں ہوتا اور اطمینان نہیں کرتا وہ تو کہتا ہے کہ ہمیں نیچے سو میل پیدل چلنا آ جائے ہماری جھوپڑیاں آ جائیں جھوپڑیوں میں بیٹھنا ہمیں پسند ہے ہمیں پیدل چلنا پسند ہے ہمیں روکھی سوکھی کھانا پسند ہے ہمارا اسلام آ جائے اس میں خوش نہیں ہوتا یہ تو بے دین لوگ خوش ہیں کہ ہماری اعلی قسم کی سواریاں ہیں اعلی قسم کے کھانے ہیں اعلی قسم کا پہن رہے ہیں سادگی ہم میں چلی گئی پانچ چیزاں ایمان مومن کے لیے ضروری ہیں حوصلہ نیاز سادگی ادب اور رحم رحم ہم سے نکل گیا درندوں سے بڑھ کر ہماری زندگی ہے نہ ہماری درندگی سے چھوٹا بچہ بچ رہا ہے نہ بے گناہ بچ رہا ہے ادھر آپ نے سنا ہے ہمارے ساتھ جو پینڈ ہے وہ شرافت کی صاحب کی بستی میں تین سال کے بچے کو قتل کر کے چھپر میں پھینک گئے چار پین دن کے بعد اس کی لاش زہر ہوئی چودہ دن کے بعد تین چار سال کے بچے کو ارے یہ ترقی ہے یا تنزلی ہے کیا قصور ہے اس بچے کا جس کا جرم اللہ بھی نہیں لکھتا ارے یہ ظالم ماحول اس کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے چھوٹے بچے کو وحشیانہ ماحول ترقی یافتہ اسلام ارے ترقی یافتہ اسلام نہیں ہوتا اسلام میں سب ترقیاں ہوتے ہیں جو بھونکتے ہیں کہ ترقی یافتہ اسلام آ جائے وہ بے دین مسلمان ہیں نہیں انہیں اسلام کا پتہ نہیں کہ اسلام خود ترقی ہے اسلام تو چودہ سو سال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے اور اسلام بدلتا نہیں بدل دیتا ہے جو بدل رہے ہیں اسلام کو نہ وہ اسلام ہے بدلا ہوا نہ بے دین یہ مسلمان ہے اسلام ترقی یافتہ اسلام نوز باللہ یہ ترقی ہے مسلمانوں تین بندے کے ساتھی ہے تین ایک جائیداد مال رزق یہ بھی ہماری ساتھی ہے لیکن یہ کب تک ہے مرنے تک ایسا ہے مرنے کے بعد یہ ساتھی چھوڑ جاتا ہے یہ ساتھی مرنے کے بعد چھوڑ جاتا ہے دوسرا ساتھی ہے خاندان اولاد ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار یہ خاندان تک یہ کہاں تک جاتے ہیں یہ قبر تک جاتے ہیں یہ بھی بے وفا اور وہ بھی بے وفا ہمارا کچھ نہیں علم ہے جو تم نے کھایا اور جو اللہ پر کے راہ پر دیا وہ تمہارا ہے باقی تمہارا کچھ نہیں ہے بلکہ جو اللہ کے راہ پر دیا وہ ہمارا ہے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے بکری زبا کی سب کچھ چلا دیا ایک سیری اپنے کے لیے رکھی آپ نے فرمایا سب کچھ رکھا سیری چلا دی جو تم نے اپنے لیے رکھی کھائی نا وہ گئی جو تم نے چلایا ہے وہ رکھا ہے تیسرا ساتھی حمل جو ہے ہمیشہ جانا ہے وہ آمال سوالے والے ہے یہ ہمارا وفادار ساتھی ہے جس کو ہم ساتھ کرنے کے لیے بھولے ہوئے ہیں بھی اس کو ساتھ ہی کر لیں قبر میں اشر میں ہر جگہ یہی ہمارے ساتھ رہے گا بہن بھائی ماں باپ سب چھوڑ جائیں گے یہ ایسا ساتھی ہے کہ کیا جب تک جنت میں نہ پہنچائے چھوڑے گا نہیں ہمیں ہم ایسے وفادار ساتھی کو بھولے ہوئے ہیں اور بے وفا ساتھی دنیا کو بنا رہے ہیں زول کر نین گئے جگہ وہاں دیکھو تو قوم ایسی ہے وہ قبروں پر بیٹھی ہے اپنی قبریں کھودے ہوئے ہے اور ان کو صفا کر رہے ہیں ذکر اذکار میں مشغول ہیں روزانہ صبح تک شام تک وہاں رہتے ہیں اور پھر وہ گھاس کھا لیتے ہیں شام کا ان کے حاکم کہاں ہے تمہارا وہ حاکم کو ملنے گئے حاکم نے کہا یہ تم کیا کرتے ہو کہ قبریں صاف کر رہے ہو اس نے کہا یہ ہمارا مکان ہے ہم اسے صاف نہ کریں ساری زندگی اس میں رہنا ہے تو ہم اسے بنا کر خود بخود جھاڑو دے دیتے ہیں اسی کو صاف کرتے ہیں ہمارا مکان بھی یہی ہے بھی گھاس کاتے ہو فرمایا زمین سے ہم آئے وہ بھی زمین سے اگتا ہے تو حلق کے نیچے جب جاتا ہے تو گھاس کھاؤ ایک جیسا اگر حلوہ کھاؤ تو ایک جیسا ہو جاتا ہے وہ فضلہ بن جاتا ہے یہاں تک ہے اس کی لذت نیچے تو وہ جیسے گھاس فضلہ بن جاتا ہے اس لیے حلوہ بھی فضلہ بن جاتا ہے تو انجام تو اس کا ایک ہی ہے اس لیے ہم گھاس کھا کر اللہ کو یاد کرتے ہیں اس نے کہا تم میرے وزیر بن جاؤ اس نے کہا خدا کا خوف کر میرا تیرے سے کیا تعلق ہم تو دنیا کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں انتظار میں میں تیرے ساتھ نہ وزیر بنتا ہوں نہ جاتا ہوں یہ حاکم تھا پھر رہی آئے میں تو ایسی تھی نا تو ساتھی جو عمل ہے ہمارے ساتھ جانا ہے وہ اس کو ہم بھولے ہوئے ہیں اللہ پر ہمارا بھروسہ نہیں رہا توکل ایک بزرگ پہاڑ میں گئے دیکھیں کہ پہاڑ کی غار سے ادھر جھم لگا ہوا ہے بندوں کا بہت سے بندے کھڑے ہیں پوچھا تم کیوں کھڑے ہو کہا آٹھویں دن یہاں بزرگ رہتا ہے وہ آٹھویں دن باہر آتا ہے جس کو دم رکھتا ہے اس کو ش... وہ شفا یاب ہو جاتا ہے میں بھی ٹھہر گیا وہ بزرگ آیا پتلا دبلا آنکھیں اس کی اندر پڑی ہوئی تھیں زرد چہرہ تھا آیا اس نے دم رکھا جس کو دم رکھے اسے شفا جس کو دم رکھے جانے لگا میں نے پکڑ لیا میں نے کہا حضرت جسمانی امراض کا تو علاج کیا ہے میرے روحانی مرض کا بھی علاج کر دیں تو آگ بگولا ہو گیا کہا چھوڑ دے مجھے ورنہ اللہ کا میرا دامن چھوڑ دے اللہ ناراض ہو کر شاید تجھے کس اپنے غیر کے کسی حوالے کر دے تو خدا کا دامن پکڑ لے وہی روحانی علاج کر رہا تھا ادھر اللہ کی طرف موڑ دیا ان کو اللہ کی طرف موڑ دیا تو وہ میں پہلے بات کر رہا تھا کہ وہ ملنے گئے نا اویس کرنی کو تو اویس کرنی نے اس کا نام بھی لیا اور اس کے باپ کا نام لے کر سلام کیا وہ بزرگ حیران ہو گیا کہ اویس کرنی تو کبھی مجھے نہیں ملا نہ میرا گھر جانتا ہے نہ مجھے نہ میرا تو نے میرا نام بھی لے لیا اور میرے باپ کا نام بھی لے لیا فرمایا میری روح تیری روح کو پہچانتی ہے تیرے جسم کو تو خود بخود پہچان گئی تصرف دیکھو ولی کا سبحان اللہ صرف جو لوگ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں ایک بزرگ کے پاس ایک آیا کافر آتش پرست کافر زمدار اندر پہنا ہوا تھا اپنا زمدار اوپر کپڑے پہنے ہوئے تھے بہت کہا میرا ایک سوال ہے آپ کی حدیث ہے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تک وہ شراست تم مومن کی حراست سے ڈرو کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اس حدیث کا مجھے معنی سمجھا سکتے ہو آپ نے فرمایا یہ باہر والے سارے کپڑے اتار کر زنار اتار دے اپنا حیران ہو رہے نا زنار میرے پاس کہاں ہے جنو میرے پاس کہاں ہے کافرانہ میرے تو ہے نہیں آپ نے فرمایا پکڑو اس کو پکڑا اتارا تو جنجو وہ کافرانہ وہ لباس تھا اندر پہنے ہوئے تھا اوپر بہت لباس تھا فرمایا حدیث کا معنی یہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بارے میں بات کرتے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں آئے یہ تو معجزہ اور کرامت یہ تو اتنا بڑی بات نہیں ہے داتا صاحب کے پاس تیس سال ایک شخص رہا عرض کی داتا صاحب میں نے آپ کی کرامت نہیں دیکھی آپ نے فرمایا مجھے شریعت کے خلاف کوئی کام کرتا دیکھا عرض کی نہیں فرمایا اس سے بڑی کرامت اور کون سی ہے جس سے ساری کرامتیں ہی پیدا ہوتی ہیں یہ کرامت تو معمولی ایک بزرگ سے ایک پوچھا جی مجھے کچھ نصیحت فرماؤ آپ نے فرمایا آخرت کی عمل کرنا اور کمزور نیت کرنے سے یہ بد عمل بد عمل کون سے ہیں دوسرا اس نے کہا کہ خدا کی رضامندی پر بد سے بد عمل خدا کی رضامندی پر لوگوں کی رضامندی حاصل کرنا اس کی پرواہ نہ کرنا کہ لوگ مجھ پر راضی رہیں یہ برا عمل ہے تیسرا اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دینا اور چوتھا عمل جو ہے کہ بزرگ لوگ جو ہیں اولیاء کرام علماء حق ان کے احسن اعمال سے نگاہ نہ کرنا اور کوئی لفظ سے کیونکہ نبی سے نبی کے سوا ہر شخص کے گنا ہو جاتا ہے لکھا ہے غوث کتب سے بھی گنا ہو جاتا ہے نبی معصوم ہوتا ہے صحابہ بھی معصوم ہیں وہ بھی معصوم نہیں ہیں اس لیے ولی تو لکھا بد سے بد امر کہ ان کے اچھے اعمال پر نگاہ نہ رکھے اور ان سے کوئی لگزش ہو جائے اسے حجت بنا لے دلیل بنا لے اس کام کو اپنے لیے جواز کر لے کہ فلاں سے تو یہ کام ہو گیا جو آج کل مرض ہے فلاں کام کیوں کیا جی مولوی نے کیا مولوی نے نماز پڑھی روزہ رکھا وہ نہیں کوئی لگزش ہو گئی اس کو ہم پکڑ لیتے ہیں جی مولوی یہ کام نہیں کر رہا ہے جی اس کو دلیل بنا لینا تو جو بزرگ یا مولوی سے لغزش واقع ہوتی ہے وہ گار ہے اور جو یہ خیال کرتا ہے کہ یہ کام وہ کر رہا ہے میں کیوں نہ کروں جب مولوی کر رہا ہے میں کیوں نہ کروں جو اس نیت پر عمل کرے گا اسے حجت بنا کر عمل کرے گا وہ بے دین مرتد ہو جائے گا کیونکہ اللہ نے فرمایا امن اتبا الباطلا اتا باؤل ہکا و کافر اتا باؤل باطل ہاں فرماتے ہیں کہ اچھا عمل وہ ہے بہترین انہوں نے کہا نصیحت کرو انہوں نے کہا پہلی نصیحت یہ ہے کہ اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھو دوسری نصیحت یہ ہے کہ کوئی اچھی بات کرے اسے قبول کرو چاہے جتنا حقیر بھی کیوں نہ ہو یہ اس وائے ہنسنا میں سے ہے تیسرا کوئی اپنی غلطی ہو فوراً اسے تسلیم کر لے چوتھا کوئی بات کرے اس کو غور سے سنو دین کی بات کرے اگرچہ انہوں نے لکھا وہ خود بھی جانتا ہے اس کو پہلے سے لیکن اس کو غور سے سنے غور سے سننے کا اسے جزا مل جائے گی یہ چار اسوائے ہسنا لکھا ہے اس لیے مہربانی فرما کر غور سے باتیں سننا کہ جو شخص مولوی پی فقیر بزرگ اچھا عمل کرتا ہے نیک اسے اپناتا ہے جو لگ واقع ہو جاتی ہے اس پر نیک آدمی نہیں جاتا اور لکھا برے سے برا وہ ہے جو اسے حجت بنا لے دلیل بنا لے اس کے جواز کی یہ میں کام کر رہا ہوں تو آج کل ہے نا مولوی بھی کر رہے ہیں کہ مولوی ہمارے نبی ہیں تو اللہ نے فرمایا ایمان والے حق کی پیروی کرتے ہیں اور کافر باطل کی پیروی کرتے ہیں مسلمانوں باطل کا کرنا گناہ اور باطل کی پیروی کف یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں نے یہ کام کیا نہیں ہم امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اللہ تعالیٰ نے اتی الرسول فرمایا اتی المولوی نہیں فرمایا سب کی مشروط اطاعت ہے بادشاہ ہے امام ہے پیر ہے فقیر ہے ولی ہی ہے ابو وہ نہیں فرحمۃ اللہ علیہ نے یہ اسی لیے تو فرمایا میری بات اگر دیکھو حدیث قرآن کے موافق ہے تو ٹھیک ورنہ دیوار پر مار دو نہیں یہی تو فرمایا ہے مشروط اطاعت ہے مسلمانوں حاکم کی بادشاہ کی امام کی پیر کی فقیر کی صحابہ تک صحابہ کی مطلق اطاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو مطلق فرمایا اللہ کی اطاعت مطلق فرض ہے یہ ہم نے نہیں دیکھنا کس کے خلاف ہے اور کس کے موافق ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ نے مطلق فرما دیا وہ رسول فقط اطا اللہ جس نے میرے رسول کا حکم مانا اس نے میرا مانا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی مطلق ہو گئی ہم یہ نہیں دیکھیں گے کس کے خلاف ہے اور کس کے موافق ہے ہم نے جو حکم ہوا ماننا ہے پھر صحابہ کی تعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق فرما دی فرمایا میرے صحابہ ستارہ ہیں جس کے پیچھے چلو گے پا ہو جاؤ گے باقی سب کی تعت مشروط ہے مسلمانوں اس کے حکم کو دیکھو وہ خدا رسول کے حکم سے موافقت رکھتا ہے تو واجب العمل ہے اگر موافقت نہیں رکھتا تو واجب العمل نہیں ہے جو جاہل من کوم کا کرتے ہیں ارے جس حاکم کی اطاعت سے اللہ کی اطاعت جاتی ہے جو مقدم ہے اس حاکم کی کیا اطاعت ہے اس لیے اللہ نے عطی اللہ عطی اور رسول پہلے فرمایا کیونکہ وہ نائب ہے بادشاہ خلیفہ جائل ان انفیلار نے خلیفہ مرزا پور کے ایک مولوی نے ہماری درویشوں کی مخالفت کرتے ہوئے اس نے صبح تقریر کی کہ بادشاہ جیسا ہو اس کا حکم مانو میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کا آپ نے اعلان فرمایا تو اس وقت حاکم قریش مکہ تھے یہ تو سارے نبی ہمارے جاتے ہیں جیسا حاکم ہاں اس کی اطاعت کرو یہ اس نے تقریر کی ہے درباری ملا تو مشروط اطاعت ہے مسئلہ بہت ہے انی جائل انفیلار دے خلیفہ فرشتوں میں اپنا نائب بنانے والا ہوں مسلمانوں نیب کا معنی آپ سمجھدار ہیں جانتے ہیں نہیں جانتے تو میں بتا دیتا ہوں ذرا غور سے سننا اور اسے جگہ دینا دل اور دماغ میں جو ظالم مالک بنے ہوئے ہیں جو اللہ رسول کو حاکم نہیں سمجھتے ہوں میں انہیں واشی درندہ تو سمجھتے ہیں حاکم نہیں سمجھتے کیونکہ وہ نیابت سے نکل گیا نیب وہ ہوتا ہے اس کے پاس اختیارات مالک دے دیتا ہے اسے طاقت دے دیتا ہے اسے طاقت کا اختیار تصرف کا دے دیتا ہے لیکن نیب کو نیب کا مانا یہ ہے وہ اپنے اختیارات اپنے حقیقی مالک کی مرضی کے مطابق صرف کرے گا اگر وہ خود کرتا ہے تو پھر مالک بن جاتا ہے نیب نہیں رہتا اس لیے جو حکمران خدا رسول کا حکم نہیں مانتے وہ نیب نہیں رہے وہ خدا کے شریک بنے ہوئے ہیں اور ہم ان کو خدا مانتے ہی نہیں خدا تو ایک ہے وہ ظالم کہتے ہیں ہمیں دیکھو ارے وحشی درندے ہم تمہیں دیکھیں جو تمہاری ابتدا جو ہے وہ گندے پانی سے ہے اور تمہاری انتہا جو ہے وہ بدبودار مردے سے ہے حاکم تو وہ ہے جو دائم اور قائم ہے تجھے تو پتا نہیں سفیان سوری رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے حاکم میں بسرا جا رہا ہے اکڑ کر آپ نے فرمایا اکڑ کر مت چل زور سے بولا نیچے نگاہ دیکھ کر چل تو جو اس کے ساتھ تھے وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے بھاگے اس نے کہا روکو یہ مجھے نہیں جانتا تو اس حاکم نے کہا تو نے جو اتنا بات کی ہے شاید تو مجھے نہیں جانتا میں خلیف بادشاہ ہوں آپ نے فرمایا میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں تو آپ کو آپ نہیں جانتا کہا میں کون ہوں فرمایا تیری ابتدا گندے پانی سے ہے جو مرد سے نکلتی ہے پلیت اور تیری انتہا بدبودار مردے سے ہے تو وہ ہے میں تجھے جانتا ہوں تو اپنے آپ کو نہیں جانتا تو بادشاہ نیچ بادشاہ تھا کوئی اچھے لوگ تھے آج کل تو ظالم نہیں تھے درندے ویسی تو اس نے معافی مانگی اور پھر سمٹ کر چلنے لگا تو جو حاکم الحاکمین جو حاکم الحاکمین کو نگاہ دیکھ رہا ہے وہ سور تجھے کیا دیکھے جو عرش کو دیکھ رہا ہے وہ تجھے تخت کو کیا دیکھے مومن کیا دیکھے ارے جو جہنم کو دیکھ رہا ہے وہ تیرے عذاب کو کیا دیکھے جو جنت کے انعام کو دیکھ رہا ہے وہ تیرے انعام کو کیا دیکھے حاکم الحاکمین کو جو دیکھ رہا ہے تو نئے وملم یا حکم بیمان ضل اللہ ہو فولا کا ملکا فرون چھٹا سپارہ حافظ بیٹھے ہوں گے محبوب جو حاکم اللہ کے حکم کے مطابق حکم نہیں کرتے وہ کافر ہیں اور اس نے ساتھ ہی یہ تقریر کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاکم جیسا ہو اس کی اتباع کرو ایسا لانتی جھوٹ بولا فرمان رسول یہ ہے میں حدیث پاک سناتا ہوں کہ حاکم علیحدہ ہوگے بادشاہ علیحدہ ہوگا قرآن میرا علیحدہ ہوگا یا رسول اللہ صحابہ نے عرض کیا ہم کیا کریں فرمایا اگر مانو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے نہ مانو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے یا رسول خدا قربان جائیں ماں باپ آپ پر ہمارے لیے کیا حکم ہے آپ نے فرمایا تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں جیسے کرنا کہ انہوں نے انجیل کو نہیں چھوڑا شہید ہو گئے تم بھی ایسا شہید ہو جانا اس بادشاہ کو بادشاہ ماننا ہی نہیں اس نے ایسے حدیث پیش کر دی نعوذ باللہ من غلط بات کر دی درویشوں کی مخالفت میں درباری ملا ارے ایسے ملا سے کوئی بحث نہیں ہوتی جو قرآن کے برعکس ہو ایمان سے کہو آج کل کے حکام جو ہیں وہ قرآن کے ساتھ ہیں کیا قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں یہ تو قرآن کو چھوڑنے کے بجائے ظلم و ستم بتا رہے ہیں اور یہ عالم ہے ارے دینی مدارس سے پڑھے ہوئے ہیں میرا بھی سوال ہے دینی مدارس سے پڑھے ہوئے ہیں ایمان سے کہو کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں سکول کے پڑھے ہوئے ہیں اب جو سکول کی تعلیم کو جائز قرار دیتا ہے اس نے سمجھ یہ سمجھے گا کہ یہ حالم جو ہے حاکم جو ہے حق پر ہے اور قرآن جو ہے وہ پر ہے یہ ضرور سمجھنا پڑے گا مسلمانوں یوں ہی نہ کہنا جب کسی فیل کے ارے فائل کو اچھا کہو گے تو فیل کو اچھا کہنا پڑے گا بات سمجھتے ہو کوئی اگر کوئی فیل ہے اسے اچھا کہو گے یا برا کہو گے تو فائل کو اچھا اور برا ماننا پڑے گا یہ قرآن کے برعکس اپنے طاقت نیب ہیں انہوں نے تو خدا کو نیب بنا رکھا ہے قرآن کے برعکس ہیں اللہ فرماتا ہے وہ ملم کم بیمان ضل اللہ فا کام القافرون و ملم کم بیمان ضل اللہ فا کام الفاسکون و ملم کم بیمان ضل اللہ فا کام الظالمون تین کتابیں ایک ہی رقو میں ہیں چھٹے سپارے میں حافظ بیٹھے ہوں گے جو میرے قرآن کے سوا حاکم اپنے حکم چلاتے ہیں وہی کافر ہیں وہی ظالم ہیں وہی فاتق ہے وہ استا کو من اللہ کی لا کیا اللہ سے کوئی اور سچا ہے ارے اللہ سے کوئی بڑھ کر اس بلا سچا ہے تو جو ان کو اچھا کہتا ہے اس نے خدا کو جھوٹا کہا نہیں کہا اللہ نے تو جو قرآن پر حکم نہیں کرتے انہیں ظالم کہا فاسق کہا کافر کہا اور پھر وہ ان کی تباہ کو فرض کرتا ہے پھر انہیں اچھا بتاتا ہے جب فیل فائل اچھا برا ہے تو فیل بھی برا ہوگا تو اس تعلیم کے پڑھے ہوئے جو ہیں وہ قرآن سے جدا ہیں اور جو ان کو مانتے ہیں اس تعلیم کو کہ یہ اچھی ہے وہ مرتد ہیں اور مرتد سے باس نہیں ہوتی مرتد واجب الیادہ ہوتا ہے یا دوبارہ کلمہ پڑھے یا اس کی سزا قتل ہے کیا ایمان سے کہو یہ نیب ہے کہ انہوں نے اللہ کو نیب بنا رکھا ہے اب تو پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں سکول میں اچھا میں یہ اور بات بھی بتاتا ہوں کہ پردہ واجب ہے نہیں ہے واجب اور جو کہے پردہ ظلم ہے اس نے خدا کے حکم کو ظلم کہا جو قوم کی بیٹیوں کو پر واجب سے محروم کر رہے ہیں یہ سکول والے اور دیکھو اللہ نے فرمایا ارجال النساء میں نے مردوں کو عورتوں کا حاکم بنایا میں نے مردوں کو عورت پر فضیلت دی ارے یہ کہتے ہیں اشانہ بشانہ برابر ہے اللہ جس کو حاکم بنائے کیا اللہ سے وہ ہم جس کو حاکم بنائے اس میں تو کمی ہوگی اللہ جس کو حاکم بنائے اس میں کمی ہے اس لیے طلاق کا حق بھی مرد کو دیا ایمان سے جو آج کل ہو رہا ہے نا کہ طلاق کا حق عورتوں کو دو اگر عورتیں طلاق دینے لگ جائیں تو چار مرد روز تبدیل کریں گی یہ تو اللہ نے مرد کو شان دیا اور اسے حوصلہ بھی دے دیا اللہ دیکھتا تھا عورت کے مرد میں بہت حوصلے کا فرق ہے عورت میں قوت برداشت نہیں ہے اللہ نے مرد کو طلاق کا حق دیا ہے پھر کیا فرمایا اللہ نے ارے بیوی مر جاتی ہے مرد مر جاتا ہے اس کی اولاد ہے بیوی کا ہے آٹھواں حصہ یہ اللہ کا قانون ہے قرآن مجید کا ہے آٹھواں حصہ اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کا ہے چوتھا حصہ ایک بٹا چار سمجھ گئے اب مرد کی کیا اللہ نشان بنائی ارے بیوی کی جائیداد ہے اگر بیوی مر گئی اولاد ہے تو مرد لے گا چوتھا حصہ اولاد نہیں تو مرد لے گا آدھا حصہ اللہ نے دگنا بنا دیا جہاں کہیں ماں کی بات کرتے ہیں باپ کا نام ہی نہیں لیتے مولوی بھی ماں کی شان بیان کرتا ہے کیوں باپ نے تمہارے بچڑے مار دیے جو کما کر کھلاتا ہے ارے انہوں نے نہیں سمجھا وہ جو دو حق ہیں وہ خدمت کے ہیں اور کفالت کے ہیں کہ ماں کما نہیں سکتی باپ کمانے والا ہے اس لیے ہے ارے حکم میں مرد افضل ہے میں یہ کہتا ہوں کہ چھوٹی بچی کا نکاح عورت کر سکتی ہے اس کا زندگی تک فیصلہ ہوتا ہے اسلام نے کس کو اختیار دیا مرد کو اختیار دیا ہے کہ چھوٹی بچی کا نکاح کرے عورت نہیں دے سکتی پھر جہاں ایک مرد گواہی دے وہاں دو عورتیں گواہی دیں یہ حدیث پاک میں ہے ہاں۔ خدا رسول کا فیصلہ ہے کہ مرد کا دگنا حق ہے جہاں ایک مرد گواہی دے کافی ہے اور جہاں اس کے مقابلے دو عورتیں گواہی دیں تو برابر ہوں گی ہوگی شانہ بشانہ برابر ہوگی اگر ہم برابر کہیں تو ہم نے خدا رسول سے بغاوت کی ہم نے خدا رسول کے فیصلے کو ناقص سمجھا ایسا ہے نا اب یہ کہتے ہیں ہم بیوی اور مرد کا حق برابر ہے شانہ بشانہ ہے اور اور حدیث پاک بھی سنا دوں ارے ظالموں قیامت کے تم بشانہ شانہ بشانہ کرنا کہ سو عورت سے ایک عورت بہشت میں جائے گی اور سو مرد میں ایک مرد بہشت میں جائے گا یہ دولت میں جائے گا سو عورت حدیث پاک ہے سو عورت میں سے ایک عورت بہشت میں جائے گی ایک فیصد مرد کے مقابلے میں کہاں تک عورت کو برابر کرو گے اور یہ سکول والے کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کا حق جو ہے یہ برابر ہے ایمان سے کہو یہ کیا ہے برابر ہے تو انہوں نے خدا رسول کے فیصلے کو جھٹلایا نہیں جھٹلایا اور جو خدا رسول کے فیصلے کو جھٹلائے وہ اس کی حمایت کرے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا اب اسد صاحب دی جہاں تقریر کرتا ہے جی میں نے چشتی صاحب کے لیے دو ڈالے علم کے کتابوں کے بھر کر لایا ارے ایمان سے کہو بیوقوف بناتے ہیں ہمیں ہم تو وقوف ہیں بھی صحیح یہ جھوٹے پیر جھوٹے مولوی اور بد عمل حکومت نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہمیں حق تک نہیں آنے دیا ارے یہ تعلیم تو سو سال ڈیڑھ سو سال ہوا ہے نا اس میں کہاں ہے بیان اس تعلیم کا تو اسراف کی کتابیں سے کیسے سکول کی تعلیم کو کرے گا جائز بولے شریف والی سرکار کی دلیل دے گا وہ مخالف حقانی تفسیری والے مخالف مفتی نعیم الدین مخالف مفتی نعیم الدین لکھتے ہیں تفسیر نعیمی والے کہ لڑکی جو سکول میں جاتی ہے اس سے ہیرا منڈی والی لڑکی اچھی ہے بازار والی کیونکہ بز... سکول والی چل کر جاتی ہے بازار والی پر لوگ چل کر آتے ہیں کون سے اسلاف کی تو دلیل دے گا اگر کتاباں لائے گا ان کا تو ان سب کتابوں میں وہ تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ ہم نے مسلمانوں کے ظلم کے لیے بنایا ہے انہیں بئیمان بنانے کے لیے تعلیم بنائی ہے مسلمان سب سے بہتر جو ہے وہ اللہ نے فرمایا سفیان سوری سب سے بہتر وہ ہے جو عقل مند ہو اور عقل مند جو ہے وہ بزرگوں کی نصیحت کو توجہ سے بھی سنتا ہے اور تسلیم بھی کرتا ہے عقل مند کے لیے یہ بات کر رہا ہوں میں مسافر خانے جدو رہنا جو نہیں پھر کیوں اس مسافر خانے دے اندر میں جناب جی مال کٹھا کر کے تے محض اس مسافر خانے واسطے جمع کرا کافر تے منافق اس دنیا دے مال دنیا لی کماندہ ہے مومن ہمیشہ دنیا دے مال نو آخرت لئے کماندہ ہے فرق مومن ہمیشہ دنیا دے مال آخرت لکھا وے اے فرق ای مومن کدی دنیا نو دنیا واسطے ماہد نہیں کماوے گا تا کر کے مومن جدو کماوے گا ان خرچ کرے گا تے آخرت دی نیت ارادے دے لال خرچ کیتی جاوے گا ہاں جی جے اولاد واسطے لاوے تے آخ اس واسطے کہ اللہ حق بنائے نہیں میں پورے کرنے نے بیوی نو دے گا تے اسلاف کی کتاب ایمان سے کہو بھائی آپ سمجھدار شہری لوگ ہیں ایک قاتل ہے اس نے جج کے سامنے جا کر تسلیم کر لیا کہ واقعی میں نے قتل کیا اب وکیل اس کی بحث کرنے لگ جائے اسے دھکے دے کر نکال لیں گے نہیں نکال دیں گے وہ خود تو تسلیم کر رہا ہے بے خام خا یوں ہی اس کی خوشامد کر رہا ہے بےمان تو بئیمان ہے وہ کہتا ہے میں قتل کیا تو کہتا ہے میں نے اس نے نہیں کیا دیکھو نا کہیں گے ایسے ایمان سے ارے ساری ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں انہوں نے خود یہ تسلیم کیا ہے کہ ہم نے جو تعلیم دی ہے مسلمانوں کی تنزلی کے لیے دی ہے وین تم سسپم تسو تسوہم قرآن مجید ہے مسلمان قرآن مجید ہے تو قرآن مجید سے دلیل دے گا تمہاری اچھائی ان کا غم ہے تجھے کوئی اچھائی پہنچے تو کافروں کا دکھ ہے تمہاری ترقی ان کی تنزلی ہے بربادی ہے اللہ فرماتا ہے وائم تو صرف کم سیاحت تمہاری تنزلی کی وہ خوشیاں مناتے ہیں اور ان کی ترقی ہے یہ قرآن فرماتا ہے اب میرا سوال ہے کہ وہ اپنی تنزلی کے لیے پیسے لگا رہے ہیں سکول میں ایمان سے کہو بھی نویرا ڈالا جو آ گیا وہ اپنی ترقی کے لیے لگا رہے ہیں قرآن بشر المنافقین بے عذاب العلیم الزینا یتافون فضون اولیا محبوبہ منافقوں کو سخت نادار عذاب کی بشارت دے دے منافق وہ ہیں جو کافروں کو دوست سمجھتے ہیں یہ تو دوست نہیں سمجھتے یہ تو اپنا مالک اور مولا اور آکر سمجھتے ایسے آئے وہ تسلیم کرتے ہیں تو اس کے لیے بحث خوشامد کر رہا ہے پھر تعلیم صحیح ہے تو پڑھنے والے بھی صحیح ہے پڑھنے والے صحیح ہے جو جو کام کر رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے اگر اس کو صحیح کہیں گے تو خدا رسول کے حکم کو نعوذ باللہ ہم ناجائز کہیں گے ارے میں نے کہا تیرے لیے بحث نہیں ہے تو اس بات کرنے سے مرتد ہو گیا ہے تو نے سارے قرآن حدیث کا انکار کیا ہے مولانا روم سے پوچھو آپ نے فرمایا علم قرآن تفسیر و حدیث ہستا اصل آپ کی کتابیں لائے گا مصنوی شریف ارے مولانا روم صاحب دنیا کا منا منایا عالم اور ولی ہر شخص اس کو جانتا ہے آپ نے فرمایا علم قرآن تفسیر و حدیث ہست ہر کے بجوزی خانت خبیث ہست مولانا روم صاحب خبیز کہے تو انہیں ترقی یافتہ کہے فرمایا قرآن تفسیر حدیث ہے جو اس کے سوا پڑھے گا خبیز بن جائے گا اور ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایمان سے تو بےمان کے ساتھ بحث نہیں ہوتی بےمان کو کہا جاتا ہے جب توبہ طیب ہو جا یا پھر تیری سزا قتل ہے ایسے بےمان جس سے جو ایمان کا بےمان ہو اس سے آمال اقوال اکال پر بات نہیں کی جاتی عقیدے پر کی جاتی ہے اس لیے بد مذہب جو ہے نا میں جا رہا تھا تو ایک التشیے سے بحث ہو رہی تھی اس نے وضو کے بارے میں پہل پہلے دو اس بات بیٹھے تھے سارے عالم بیٹھے تھے میں جا رہا تھا مجھے بلا لیا ایسے مغز کھائے جا رہے تھے تو وہ جانتے تھے کہ جان ان پڑھ بندہ ہے لیکن کچھ لوگ جانتے تھے کہ یہ بات کچھ اللہ کے فضل سے سیدھی کر دیتا ہے اس عقیدے سے مجھے بلایا کہ یہ ہم اس کو کہتا ہے کہ پیر پہلے دھونا چاہیے میں نے کہا یہ کون ہے کہ شیعہ میں کہ ہم تو ان کو مسلمان نہیں سمجھتے یہ تو بے وزن دنگے کی طرف نماز پڑھے تو میں اسے نہیں کہوں گا کہ کعبے کی طرف پڑھ اور یہ نہ پڑھے تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ جہاں مسلمانوں ایک اعتقادی اختلاف ہو وہاں عملی موافقت فائدہ نہیں دیتی ٹھیک ہے بات میں آپ کو حق بات بتاؤں گا جو بے دین لوگ ہیں اہل حدیث ہیں کوئی ہیں بد مذہب ہم ان کے عقیدے پر تو بحث کر سکتے ہیں فقہ میں بحث ہم نہیں کریں گے اس لیے عبد الطواب صاحب نے جا کر چشتیاں شریف اس نے برا بلا کہا رفا یدین کو تو دیو بند آ کر وہاں کے مولویوں کو پکڑ لیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے جو رفا یدین کیا اب اس کو کیا کہو گے خاموش ہو گئے نا ایمان سے سارے ابو آپ بھائی اس نے تو خراب کم کر دیا وہ برا بولا جو رفا جدین کرتے ہیں تو اس میں تو شیخ عبد القادر جیلانی بھی آ گئے امام شافی بھی آ گئے ایمان سے ان کا سکہ پر اصول میں اختلاف نہیں تھا مسئلہ بڑا ہے فروں میں تھا لیکن عقیدہ سب کا ایک تھا عقیدے میں کوئی فرق نہیں تھا تو جو امام مولانا روم صاحب کہے کہ اس کے قرآن اور حدیث اور سنت کے سوا تمام علم جو ہے وہ قبیس بن جاتا ہے اور ایک آج کل کا ملا لالچی چند کوڈیوں میں بکنے والا کہہ دے کہ یہ علم ہے ہم مان جائیں ایمان سے کہو مولانا روم صاحب کو مانیں گے یا ان کو مانیں گے باس ان سے ایک بزرگ جا رہے ہیں علماء کا ٹولا بیٹھا ہے علماء کا ٹولا بیٹھا ہے وہ باتیں کرتے رہے آپ خاموش رہے علماء سو ہوں گے حق نہیں ہوں گے تو آگے گئے فوکرا کے ٹولے میں آ گئے انہوں نے راز اپنے بیان کیا ایسے راز بیان کیے کہ لوگ حیران ہو گئے تو خلیفوں نے کہا وہاں تو خاموش رہے بولے نہیں نہ کوئی بات کی اور یہاں اسرار کی باتیں کر دی فرمایا وہ تھوڑے تھوڑے پڑے ہوئے تھے مولوی لوگ تھے اور ان کا مولانا روم صاحب بھائی گستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تیس سال علم پڑھا اور کئی سال اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھا تو علم سمجھ آیا فرمایا دو باتیں میں نے مشکل پائی ہیں علم کا سمجھنا اور علم پر عمل کرنا یہ مشکل ہے بغیر تعلق ولی کے یہ باتیں نہیں مل سکتی پڑھ تو سکتا ہے سمجھ نہیں سکتا بغیر ولی فرمایا ان کو اولیاء کرام کی صحبت حاصل نہیں تھی چھڑے عالم تھے تو میری دلیل حدیث قرآن اور راز تھے ان میں کوئی سمجھنے والا نہیں تھا اس لیے میں نے وہاں خاموشی اختیار کی تو یہی وہی تو ہیں جو نہ قرآن نہ حدیث کو دیکھیں نہ قرآن کو دیکھیں نہ حالات کو دیکھیں یوں ہی من گڑت ان سے ہم بحث نہیں کرتے ان کا علاج یہی ہے کہ یا توبہ کا یا ارادہ کریں پھر کلمہ پڑھیں یا اگر حکومت اسلامی ہو تو انہوں کو قتل کر دے یوں ہی ہر جگہ چشتی صاحب چشتی صاحب او پاگلو تم تو بکے ہوئے ہو ایمان سے سعدی علیہ رحمت سے نبھایا دو شخص حق نہیں کہہ سکتے دو شخص حق نہیں کہہ سکتے ایک تو جو لالچی ہو اور دوسرا حاکم کا خوف ہو یہ کبھی حق نہیں کہہ سکتے حق وہی کہے گا جس کو پیسے کی لالچ بھی نہ ہو کے ملتے ہیں یہاں سے یا نہیں ملتے آپ کے سامنے ہے کہ بعض لوگ چشتی صاحب کو کرایہ بھی نہیں دیتے اور بعض ویل بھی اٹھا لیتے ہیں حالانکہ ویل ان پر حرام ہے ٹھیک ہے کرایہ نہیں دیتے تو نہ دیں ویل جو لوگوں نے دی ہے وہ اس کی ملکیت ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں اس کو صرف کر سکتا لیکن ویل بھی اٹھا لیتے ہیں یہ حق کی برکت ہے نا اور ایسے لوگوں کی خدمت سفیان سوری ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ تجارت کرتے ہیں اور اتنا مال کماتے ہیں اور آپ یہ طالب علموں پر خرچ کرتے ہیں یا علماء پر فرمایا طالب علموں کا تو حق ہے میں دیتا ہوں علماء کو اگر میں نہ دوں وہ روزی کیونکہ فرمایا ان کے ساتھ اولاد ہے نان نف کا پیٹ ان کے اخراجات بھی ہیں اگر وہ روزی کمانے کو لگ گئے تو قوم علم سے محروم ہو جائے اس لیے میں جو پیسہ خرچ کرتا ہوں طلباء پر کرتا ہوں کیونکہ ان کا حق ہے وہ علم حاصل کر رہے ہیں علماء پر خرچ کرتا ہوں کہ قوم کو علم دے رہے ہیں وہ علم لینے والے ہیں وہ علم دینے والے ہیں یہ دونوں مستحق ہیں اور میں ان کو بتاؤں گا یہودی سازش کو تم نہیں جانتے خدا کی قسم یہودی سازش یہ ہے کہ دین احوال میں بھی رہے جزوی طور اور اعمال میں بھی جزوی طور رہے اور معاملات میں کل طور ہو اس فتنے کو عام عالم نہیں سمجھ سکتا اسے یہ خوف ہے کہ اسلام اگر معاملات میں آ گیا تو دنیا کی طاقت بن کر رہے گا اور جب تک حکومت نہ ہو اسلام معاملات میں آ نہیں سکتا حکومت اسلام کی ہوگی تو لوگوں کے معاملات اسلامی طریقے سے سمٹے جائیں گے جب حکومت نہیں ہوگی تو بوشی اسلام کے مطابق معاملات ہمارے سمٹے گا ایمان سے کہو یہی فتنہ یہودیوں کا ہے کہ اسلام مذہب اور سیاست کو بہر رکھو سیاست میں مذہب نہ آنے دو ارے ایمان سے یہ علامہ اقبال وہ ہستی ہیں کہ گولڈ شریف علی سرکار کے پاس گئے نا تو آپ کو پتہ لگا کہ علامہ اقبال آ رہے ہیں ارے آدھا میل اٹھ کر چل کر سید بادشاہ نے سلام کیا اس کا وہ ہستی ہیں علامہ اقبال یہ شارکپور شریف والے ایک بزرگ تھے وہ سرو ننگا ان کے پاس کوئی نہیں آتا تھا ڈاڑی منڈا بیٹھے تھے نہیں آنے دیتے علامہ اقبال آیا اس نے ان کو لوٹا دیا جو باہر کھڑے تھے علامہ اقبال کو لوٹا دیا واپس جاؤ اب بزرگ کو پتا چلا کہ علامہ اقبال آئے تو واپس چلے گئے گئے اسے کہ آپ کا حکم تو ہے داڑھی منا انہوں نے فرمایا یہ نہ داڑھی منا ہے نہ سرو ننگا ہے اس کی تو داڑھی بھی ہے ایک بندے نے اعتراض کیا کہ آپ داڑھی منڈے ہیں آپ انہیں علیحدہ لے گئے ایسے ہاتھ پھیرا تو پوری مشت داڑھی تھی علامہ اقبال علامہ اقبال نام لینا آسان ہے ارے علامہ اقبال ایسے مفکر ہیں ایمان سے ہمارے اولیاء کراب بھی عزت کرتے گئے ہیں انہوں نے فرمایا جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست ارے جمہوریت کو ابلیسیت سے دیا تعبیر اور سیاست کو کیا کہا مسلمان تو ہیں یار سیاست جدا ہوتی سے سیاست گر تو رہ جاتی ہے چنگے سی فرمایا جب دین سے سیاست حکومت کو علیحدہ کر لو گے بدماشی جس طرح آج کل دیکھ رہے ہو یہی یہودیوں کا کتنا ہے کہ مذہب اور سیاست کی تفریق رکھو اسے کبھی جمع نہ ہونے دو اگر مذہب اور سیاست اکٹھے ہو گئے تو اسلام دنیا کی طاقت بن جائے گا اسلام معاملات میں آ جائے گا اس کا سارا زور اسی پر ہے کہ اسلام کو معام اور ایمان سے مسلمانوں میرا آپ مجھ سے سمجھدار ہیں اور اسلام کو معاملات میں نہ آنے کی رکاوٹ بڑی جو ہے وہ یہی سکول ہے کیونکہ ان سے بن رہے ہیں نا سکول سے بن رہے ہیں کسی عالم کو نہیں بناتے ارے ظالم و ملم یا کم بیمان ضل اللہ کا حمل پھر کا مرجا جو ہے یہ سکول ہے ہم ہاں جی کوئی کہتے ہیں ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہم تو کہتے ہیں کہ مسلمان کے سوا خدا کی قسم دنیا کے سیاست کا مالک کوئی ہے بھی نہیں سیاست حق بھی مسلمان کا ہے کہ سیاست بڑی طاقت ہے اور مومن اسے برداشت کرتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا یہ مومن حضرت ابیر عمر سبحان اللہ گلیوں میں پھر رہے ہیں رات کے اور پہلے بھی میں کہتا ہوں ہمارے بادشاہ چوہے کی طرح چھپے ہوئے ہیں ارے جو عوام کے لیے بزرگ نے فرمایا کہ بیرون ملک موش اندرون ملک شیر ہے تو بتا آپ کو تو کیسا حکمران ہے ارے باہر ملکوں کے تو چوہا بن جاتا ہے اور عوام کے لیے شیر بنا ہوا ہے ایمان سے عوام طاقتور بادر اس کو کہتے ہیں جو کسی طاقتور سے اپنا زور ازمائے اسے بہادر کمزور سے زور ازمانے والے کو بہادر نہیں کہتے آپ چمیت چونٹی کو جو قدم میں ارے قدم کے نیچے رگڑ کر اکیڑ کھڑے تو پھر میرے جیسا بھی کوئی پاگل ہوگا چیوٹی کیا چیز ہے چیوٹی کو اکڑ کر رگڑ کر ایمان سے عوام چیوٹی جتنا حکومت سے آگے چیوٹی جتنا بھی طاقت نہیں رکھتی ارے ظالم تو چیوٹی کو رگڑ کر اکڑ رہا ہے اور تو چوہا بن رہا ہے چوہے سے بھی بدتر تو آپ گلیوں میں پھر رہے عورت کہہ رہی ہے کہ اب سو جاؤ عمر کو بد دعا دے کر میں نے تو پتھر ڈالے ہوئے تھے یہ پتھر ہیں تم نے سمجھا غذا ہے میں نے کہا رو رو کر نیند کر جائیں گے ارے عمر کو بد دعا جو تم دب بھوکھے ہو تو اس کو خبر نہیں آئی آپ روتے ہوئے گئے ایک بوری آٹے کی رکھی اس کندھے پر رکھی سب چیز اپنے اوپر لادی نوکر نے کہا امیر المومنین مجھے تو میں اٹھاتا ہوں آپ نے فرمایا یہ اچھا بھپ لے اور عمر کو اس درد تک مارتا جا کے اس نے بھوکے کی سوال نہیں رکھی ارے یہ بادشاہ تھے ظالم ظالم جو عیاش کے تخت پر بیٹھے ہیں اور بیچارے غریب کو روٹی نہیں مل رہی ہے اور یہ گھوڑے دور دیکھ رہے ہیں لاکھوں کروڑوں روپے گھوڑے دور پر لگے ہوئے ہیں تو گئے روٹی پکائی سالن پکایا خود اپنے ہاتھ سے ان کے بچوں کو کھلایا اس کو کھلایا وہ عورت کہتی ہے کہ ارے عمر تو نکم مان اکٹھا ہے عمر کی جگہ تو تو بادشاہ ہوتا بتا نہیں رہے بادشاہ کو کہہ رہی ہے بتا نہیں رہے روٹی پکی کھلا رہے یہ ہے طاقت سوائے مومن کے طاقت کو برداشت کوئی نہیں کرتا طاقت مادی پہلے بھی میں نے بتایا تھا چار قسم کی ہیں طاقتیں دو قسم جز ہیں ایک روحانی اور ایک مادی ارے مادی طاقت کے چار قسم ہیں مشاہدہ کر کر میری بات پر نہ دیکھنا مشاہدے سے تجربہ کرنا ارے کسی بےمان بے دین کے پاس جسمانی طاقت آئی تو اس نے خود بھی ذلیل ہوا لوگوں کو بھی ذلیل کیا افرادی طاقت آئی تو لوگوں کو تکلیف دینے میں صرف کی مالی طاقت آئی تو لوگوں پر ظلم کرنے میں صرف کر دی اگر سیاسی طاقت آئی تو اس نے لوگوں سیاسی آخری طاقت ہے ارے بےمان منافق بے دین کا حق بھی نہیں ہے سیاست میں جو لوگ کہتے ہیں جی بادشاہی مانگنا حرام ہے مفصل تفسیر پڑھ کر دیکھو پہلے لوگوں کی ظلم تمہارا حق نہیں ہے دیندار کا حق ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ میں امانت دار ہوں تو مجھے بادشاہی دے دے خزانوں کا مالک کر دے ایک تو لکھتے ہیں کہ نبی نے اپنی تعریف تحدیث سے نعمت پر کی تحدیث سے نعمت پر بیان کرنا اما بے نعمت رب کا فہدس تو یہ جائز ہے دوسرا مفسرین لکھتے ہیں جب نااہل بادشاہ ہو بدماش ہو ظالم ہو بے دین حکمران ہو اس وقت مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے اور نبی کی سنت ہے کہ وہ بادشاہی طلب کرے سیاست ہمارا امام مسلمان کے حق ہے کسی کافر کا حق نہیں ہے مسلمانوں سیاست یہ ظالم بدماش یہ دین کے آنے پر خدا کی قسم کیا کرتا ہوں اگر رکاوٹ ہے دین کے نہ آنے پر بلا دینیت پھیلانے پر بے غیرتی پھیلانے پر لڑکیوں کو ناچنے گانے تینے پر بغداد جو جا رہے ہیں جو کہتے ہیں گانا صحیح ہے نوز باللہ روح کی غذا ہے روح تو کافر کا بھی روح ہے نا مسلمان کے روح کی غذا قرآن اور حدیث اور ذکر خدا ہے کافر بےمان کے روح کی گنا رگا جو ہے وہ گانے باجے ہیں روح تو کافر کا بھی روح ہے کتے کا سور کا بندے روح تو ہر ایک کا ہے نا آپ جا رہے ہیں بندہ گانے والا ہے آپ کے آنکھوں میں کانوں میں آواز پڑی آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت اللہ بل العظیم تو اس نے آپ پر جو وہ باجا تھا نا ایسا مارا کہ آپ کا سر پھوٹ گیا لیکن آپ نے لا ولا قوت الا بلا شیطانی فیل پر پڑی جاتی آپ نے پڑھ دی پھر آپ گھر گئے پٹی رکھائی اس کا باجا جو تو ٹوٹ گیا تو آپ نے پیسے بھیجے کہ اس سے معذرت کرنا میرے مارنے پر تیرا باجا ٹوٹ گیا ہے تو یہ باجا پیسے ہیں باجا اور خرید لو واہ بغداد جنیدی ارے ان لوگوں کے تم شان نہ دیکھو ان کے اعمال دیکھو ان کے کیسے اعمال ہیں پیسے دیے جا رہے ہیں وہ آ کر قدموں میں گر گیا اور توبہ طیب ہو گیا جو لکھتے ہیں حضرت امیر عمر آپ سکول میں پڑھائی جا رہی ہے حضرت امیر عمر گانے باجے سنتے تھے تو مسلمانوں ہم موجودہ معاشرے پر راضی نہیں ہیں ہم پیدل چلنے کو تیار ہیں استعمال تو ہم کر رہے ہیں راضی نہیں ہیں ہم پیدل چلنے کو تیار ہیں روکھی سوکھی روٹی کھانے کو تیار ہیں ایسا لباس جو عام لباس ہو وہ پہننے کو تیار ہیں ہم لیکن ہمیں دین چاہیے حضور صلیم یعنی جزم کے ساتھ پڑھو دل پر ضرب دے کے اللہ اکبر اکبار جو ہے وہ شیطان کا نام ہے اس لیے اسے کھینچنا نہیں چاہیے اللہ اکبار باللہ نہیں کہنا چاہیے اللہ اکبر کہنا چاہیے اگر کھینچو گے تو یہ اکبار جو ہے شیطان کا نام ہے اللہ پناہ دے بہت بڑا کفر ہے یا یا اللہ اللہ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 بھائی الناس علی قدر ہی بات کرو لوگوں کے عقل کے موافق پوری وضاحت کر کے تاکہ لوگوں کے دل میں بیٹھ جائے بڑھاپا پا ہے کوئی بات رہ جاتی ہے انسان عنوان کچھ بناتا ہے تو وہ میں کر رہا تھا بھی جو آپ کے باپ کی عزت نہ کرے اس کی عزت طلب کرنا اس سے ہماری بے وقوفی ہے ہماری غیرت نہیں ہے اب جو مولانا روم صاحب کو کہے کہ وہ غلط ہے اس کی بات نہ مانے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کو مشرق کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جیسا کہے شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں گستاخی کرے جن کے در کے غلاموں کے کتوں کو بھی ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہم نسبت نہیں دیتے تو وہ ان کو کچھ نہیں سمجھتے تو میری کیا جورت ہے میں ان سے بحث کروں میری بےغیرتی ہے میں ان سے بحث کروں جن کو ہم مانتے ہیں وہ ان کو کچھ نہیں سمجھتے تو ہمارا ان کے ساتھ بحث کرنے کا کوئی ہمارا جو ہے ٹھیک نہیں ہے بس ہمیں غیرت ہو تو ہم ان سے بدلہ لیں نہیں غیرت تو ہم ان سے جو ہمارے باپ دادا ہمارے پتہ نہیں اکابرین جن کے در کے کتوں کے غلاموں کے غلاموں کے کتوں سے بھی ہم اپنے آپ کو بدتر سمجھتے ہیں وہ انہیں آپ جیسا سمجھتے ہیں تو میری کیا جورت ہے میں ان سے بحث کروں یا میری کیا غیرت ہے جو آیا مولانا روم صاحب کو نہ مانے تو میں بھاگ جاؤں مجھے مان میرا تو اس سے بولنے کا کوئی حق نہیں اس لیے بد مذہب جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا بحث کرنے کا کوئی ہم نے اپنی قوم کو بچانا ہے اگر خدا نے طاقت دی تو ہم غصہ کی ان کا بدلہ لیں گے اللہ نے جب اسلامی حکومت دی پہلے ہم نہیں لے سکتے اب ہم لڑنا پسند نہیں کرتے دعا مانگو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کے خاندان کو جو آئے بیٹھے ہیں مجھے اور میرے خاندان کو فضل احمد کو میرے برا پناہ دے اپنی حفظ امان میں رکھے کنو برے کمیں دے کنو برے گالیں دے کنو برے خیالات دے کنو برے انجام دے کنو ڈوئیں جان دی رسوائی ڈوئیں جان دی بےزتی تنگ دستی گھٹ رزق گھٹ زندگی حرام رزق پرائے حق دے کنو کفر شرک منافقت گمراہی دے شر فساد ڈاکہ چوری حادثات الم دکھ پریشانیاں دے تو سکو اللہ سین بمائے خاندان پناہ رکھے لا دینیت دے حاکم دے جبر و تشدد دے اللہ تمام مومن مسلمان کو جو میں پناہی تے حاضرین کو یا اللہ اپنی پناہ دے پناہ دے جو سکوں جو مرض ہیں وہ دور نہ تھی لگیں یا اللہ کنو ڈاکٹر دے کنو ہسپتال دے کنو آپریشن دے مومنین ساکو نجات دے ساکو پناہ دے سارے رشتہ داریں کوئی پناہ دے یا اللہ پاک پنڈا کنو حاکم دے جبر و تشدد دوی ساکو پناہ دے ہر مصیبت کو محفوظ رکھ دینی دنیا بھی ساری مدد فرما یا اللہ سارے گناہ معاف فرما یا اللہ پاک میرا ہم ازمائش اور امتحان لائق نہیں ہیں ہمارا امتحان آزمائش لے ہمیں معاف کر دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے لیے آسانی کے اسباب پیدا کر دے ربانہ تقبل منا ان کا انت سمیع العلیم و بلینا ان کا طواب الرحیم اللہ مسال من فضل کا وجود کا غنی و آنا فقیر انتا غنی و آنا فقیرن یا اللہ تو غنی ہے ہم سوالی ہے انتا غنی وانا فقیر وا نہ وانا ضعیف انتا ول کرام آنا لا شہ لا مکان یا اللہ یا رحیم یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم وصلی اللہ تعالی خیر و علی آلہ و علی اصحاب اجمعین بے رحمت قیار جی کس مت جگہ کملی والے سیم دی دکھیا دکھے یسیما طريق کدی سا دیول القيامة ابر رحمت بسات God.

اگاوے تیرے کھا تے سریاں کھجور کوئی تج آزری سجدے